رات کے بارہ بجے ہمارے ساتھ والے وارڈ سے چیخو پکار کی آوازیں شروع ایسی دردناک آوازیں تھی کہ سنی نہیں جاتی اور میں نے خبروں میں سنا تھا کہ لاہور میں بسنت منائی جائے بسنت منائی جائے میں آوازیں پہچان رہا تھا اسلام کا شیر سجاد افغانی چیخ رہا تھا نصر اللہ منصور چیخ رہا تھا ابو جندل چیخ رہا تھا دھاڑے تھی آہیں تھی سسکیاں تھی اور کبھی اللہ اللہ کی سدائے تھی کہ شاید کوئی اللہ کا ماننے والا سن لے یہ لوگ تنخواہ نہیں لیتے تھے انہوں نے قرآن میں پڑھا کہ جہاد کرنا ہے تو چلے گئے ان کو بیڑیاں پہنا کے کہا گیا ہندو بن جاؤ انہوں نے کہا جسم کو کاٹنا شروع کرو ایک ایک بوٹی کاٹتے جاؤ اوپر مرچے ڈالتے رہو تب بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ